میں نے اس کے اندر نحف کی عام مسائل جمع کیا ہے اللہ ترتیب القافیت کافیہ ایک کتاب ہے اس کی کس پر ترتیب پر مبن و مفصلن ابواب اور فصلن یعنی جس طرح وہاں پر ابواب اس طرح یہاں پر بھی جس طرح وہاں پر فصلیں ہیں اس طرح یہاں پر بے عبارت واضح واضح عبارات کے ساتھ ما اراد المسلطی فی جمی مسائل تمام مسائل کے اندر میں نے امسلہ بھی ذکر کر دی ہیں ٹھیک ہے کافیہ کے اندر کیا ہے اختصار ہے یعنی کسی بات کو تو بیان کیا ہے لیکن اس کی مثال نہیں دی یہ تو بتا دیا ہے کہ موسود صفت کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اس کی مثال نہیں دی مزاح تو بتا دیا لیکن اس کی مثال نہیں دی تو کہتے ہیں میں نے ما اراد دلسلط میں نے مثالیں بھی ذکر کر دی ہیں لیکن من غیر والعلل میں نے دلائل کی طرف نہیں گیا کیسی بات ہے تو کیوں ہے اور علتوں کی طرف بھی نہیں گیا علتیں بھی ذکر نہیں کی بس صرف مثالیں ذکر کی ہیں یہ ایسا کیوں نہیں کیا اللّہ ذہن المبتدی انفاس لے اللہ وشو ذہن المبتدی یا ذہن المبتدی دونوں آپ کو بتا دیا تھا ٹھیک ہے تاکہ ابتدائی طالب علم کا ذہن یا ابتدائی طالب علم پریشان نہ ہو جائے انفا المسائل مسائل کو سمجھنے سے وسط میں تو وہ کہتے تھے اس کتاب کا نام رکھا ہے ہدایت الناؤ ہدایت الناؤ نام رکھا ہے کیوں رجا ان الادینا تاکہ اس امید سے رجا ان اس امید سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کتاب کے ذریعے سے طالب علموں کو ہدایت فرمائیں اور تب تم اب آ جائیں کتاب کی طرف ٹھیک ہے جی تو کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو ترتیب دیا اللہ مقدمہ تین مسافتی اقسام ایک مقدمہ پر اور تین اقسام پر ترتیب یوں ہے کہ پہلے ایک مقدمہ ہے پھر اس کے بعد تین اقسام ہیں وہ خاتمہ اور پھر آخر میں خاتمہ ذکر کیا کہ توفیق الملک العزیز اللہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے الملک بادشاہ ہیں العزیز جو غالب ہیں اللہ جو کیا ہے بہت زیادہ جاننے والے ہیں دانا ہے امل مقدمہ تین چیزوں پر مشتمل ہے نا پہلے مقدمہ پھر تین اقسام اور آخر میں خاتمہ کہتے ام المقدمہ یہ جو مقدمہ ہے کہتے ہیں کہ یہ جو مقدمہ ہے کفل مبادی اللہ یجب اچھا کفل مبادی اللہ یجب التقیم یہ فلم و فلمس کہتے ہیں مقدمہ جو ہے ان ابتدائی باتوں کے بیان میں ہے کہ جن ابتدائی باتوں کا پہلے ذکر کرنا ضروری ہے یہ جو وہ تقدیم ہوا پہلے ذکر کرنا ضروری ہے یہ توقع المسائل علیہ کیونکہ مسائل کا جاننا مسائل پر موقفیت کیا ہے علیہ مسائل کی واقفیت اسی پر موقوف ہے یہ توقع المسائل مسائل موقوف ہیں علیہ اس یعنی پہلے والی ابتدائی چیزوں پر وفی یا فضول اور اس میں کیا ہیں تین فصلیں ہیں کس میں المقدمہ مقدمہ ٹھیک ہے نا مقدمہ پہلی فصل علم کی تعریف موضوع غرض و غائب کے بیان میں ہے ٹھیک جی مقدمہ کی تین فصلیں ہیں پہلی فصل علم کی تعریف موضوع غرض و غائب علم علمب کی تعریف کے علم یورپ و بے خیر کریں علم صلاح ایک ایسا ان اصول کیا ہے ان اصول کا نام ہے ان اصول کے جاننے کا نام ہے یورپ و بہار کے جن اصول سے پہچانا جائے احوال و اواخر کریم سلاد تین کلموں کے آخری حالت کو تین کلمے کون سے اسم فعل حرف کی آخری حالت کو کس اعتبار سے مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے اسی طرح صاحب صاحب اسی کی تعریف کیسا ہوا کیفیت و ترکیب بازیا ماباً اور بعض کلمات کا دوسری بعض کے ساتھ مرکب ہونے کی کیفیت کو پہچاننے کا نام علم اللہ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی یہاں پر علم اصول اخبار واخر کلم علم اصول تو یہ علم علم یہ ہوگا علم اصول یہ منزلہ جنس یورف و بیا احوال کلم اصطلاح کیا ہے فصل اول ہے اس کے ذریعے میں نے بتایا آپ کو کہ ہر تعریف کے اندر ایک جنس اور کئی فصلیں ہوا کرتی ہیں جنس کے اندر یعنی تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں جس چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء بھی پھر اس کے بعد کئی ساری قیودات بڑھائی جاتی ہیں کئی سارے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں اس تعریف کو دوسری تعریفات سے دوسری علوم سے ممتاز کرنے کے لیے اب پہلی فصل یورف و گیا احوال آخر الکلم اختلاف کہ جس سے کلمے کی آخری حالت معلوم ہو ٹھیک ہے احوال و آخر القلم تو اس سے خارج ہو جائیں گے علم علم صرف علم معانی وغیرہ وغیرہ کیوں کہ ان کے احوال سے بحث نہیں کی جاتی ان ان علوم کے اندر بلکہ ذاتیات سے بحث کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک علم صرف وہاں پر بھی ذات سے بحث ہوتی ہے کہ سیزے کی یعنی اس کی ذات اور اس کا مادہ کیا ہے ٹھیک اس طرح علم معانی ہے اس کی یعنی معانی وغیرہ اس کی بالکل ذات سے بحث ہوتی ہے احوال اور اس کی حالت سے بحث نہیں ہوتی یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے عرض اس کی حالت ٹھیک ہے نا اور ذات اور تو یہاں پر ہم نے کہا کلمے کی حالت ٹھیک ہے نا یورپ ابھی احوال و آخر کلم کلمے کی آخری حالت معلوم ہو تو جب حالت کہہ دیا تو ذات سے بحث نہیں ہوگی جن علوم میں ذات سے بحث ہوتی ہے وہ علوم خارج ہو جائیں گے علم علم صرف وغیرہ وغیرہ دوسری خیر اور مبنی ہونے کے اعتبار سے یہ کیا ہے فصل ثانی ہے اس سے علم عروض اور علم قوافی جو ہے وہ خارج ہو جائیں گے کیوں اس لیے کہ وہاں پر مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے بحث نہیں ہوتی ٹھیک ہے کہ بھائی یہ مورب ہوگا یعنی اس پر عراق جاری ہوگا زیر زبر پیش آئے گا یا نہیں کہ یہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا نہیں بلکہ اس کو اشعار کے مطابق یعنی جو اشعار ہوتے ہیں اشعار کے جو اوزان ہوتے ہیں ان کے قافیے وغیرہ کیا ہے ملا لیے جاتے ہیں اور وزن شاعری کی وجہ سے ان کو اس کے مطابق کر دیا جاتا ہے عربی قواعد کے بالکل خلاف بھی کیوں بس عربی کے اندر یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ بس یہ وزن شاعری کی وجہ سے ہے یعنی شعر کا وزن اس طرح کا آ رہا ہے اس لیے اس کے عراب اس کو یوں دے دیا بہت ختم ٹھیک تو علم عروج اور علم خوافی اس سے خارج ہو جائیں گے کہ وہاں پر کیا ہوتے ہیں کلمہ بھی ہوتا ہے کلمے کی آخری حالت سے بحث بھی کی جاتی ہے کہ بھائی وہاں پر کیسی ہو یعنی اس پر آخری حالت اس کی ہونی چاہیے تو کیسی ہونی چاہیے آخر میں علیف ہونا چاہیے کثرہ ہونا چاہیے زیر ہونی چاہیے لیکن اس سے تو بحث ہوتی ہے علم اور قوافی میں لیکن اس کے مور پر مبنی ہونے کے اعتبار سے بحث نہیں ہوتی کہ یہ مور بحثرا جاری ہوگا یا نہیں اس یہ جو ہے ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا اچھا واقعی یا ترکیبیں بعض کمباز کے ساتھ مرکب ہونے میں اس سے کیا ہے علم حیات علم اشتقاق وغیرہ خارج ہو جائیں گے کہ ان کے کیا ہے ان کے اندر ترکیب موجود ہے نہیں ہوتی بلکہ یہ فان صرف اور صرف کے مرکب کا ترکیب پر ترکیب نہیں پائی جاتی علم علم حیت اچھا یہ جو تعریف ہوگی اس کے بعد غرض بتائیے سیارت لفظی فی کلام العرب کلام عرب میں خطۂ لفظی سے بچنا جب آپ کو علم آ گئی آپ کو پتہ چل گیا کہ کہاں پر زہر آنی ہے کہاں پر زبر آنی ہے کہاں پر پیش کہاں پر یعنی کسرا جڑ وغیرہ یہ کہاں پر آنے ہیں تو یہ سب جب آپ کو معلوم ہو جائے گا علم الناب سے تو آلریڈی آپ کیا ہو جائیں گے علم یعنی کلام عرب کے اندر غلطی سے بچنے والے بن جائیں گے تو اس کا فائدہ یعنی اس علم کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا اس کا فائدہ اس کی غرض یہی ہے کہ انسان کیا ہے لفظی غلطی سے کیا ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے وہ موضوع کلیمت الکلام اس کا کیا ہے یعنی اس کا موضوع علم کا کیا ہے کلمہ اور کلام کلمہ کلام تیسری چیزیں فوسل الکلیمت المت اب جب موضوع بتا دیا کہ کلمہ ہے اور کلام ہے تو پہلے موضوع کے پہلے حصے کو شروع کر رہے ہیں الکلمہ ٹھیک تو جبکہ دوسری فصل موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے جہاں سے آج ہم نے پڑھنا تھا وہ ہے الکلام وہاں سے شروع ہوگا فصل تو لفظ الکلیما کہتے کلیما کس کو کہتے ہیں لفظ مفردن مفردن مفردن کلیما ایک ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے ایسی معنی کے لیے جو معنی مفرد ہوں کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو معنی مفردہ کے لیے وضع ہو بس کلمہ اس چیز کا نام ہے پھر آگے اس کی تقسیم ہے تو یہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ وزیر علیہ مفردن مفردن میں آپ تین اعراب پڑھ سکتے ہیں مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں دو زبر بھی مفردین کثرت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں جب مفردین پڑھیں گے تو یہ صفت بنے گا معنن کے لیے صفت بنے گا کس کے لیے معنم کے لیے جر کی صورت میں مفردین کی صورت میں تو ترجمہ کیا بنے گا الکلمت لفظ وضع معنن مفردین کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا معنی کے لیے ایسے معنی کے لیے جو مفرد ہو موصوف صفت کے معنی میں کیا بات آتی ایسی ایسی ویسی زید العالم زید ایسا آدمی ہے کہ وہ عالم ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک زید العالم تو ہر یہاں پر خبر بن جائے گا اور رجل طویل آدمی ایک ایسا آدمی جو کیا ہے لمبا ہے ٹھیک ہے تو مصروف صفت کے معنی میں کیا ہے ایسے اس طرح کے معنی آتے ہیں ایسے جیسے بالکل موسوخ صفت میں مطابقت ضروری ہے نہیں پڑھا صفت بحال بحالی اور صفت بحال متعلق ہی مصروف صفت میں تو آرام میں تو مطالبہ ضروری ہے اگر وہ کیا ہوگا مجرور تو مصروف مجرور تو صفت بھی مجرور مصروف کیا ہے مرفو تو صفت بھی مرفو ٹھیک اچھا تو پہلی ترکیب مفر دن جب کثرہ کے ساتھ ہوگا تو یہ صفت بنے گا مانن کے لیے کیونکہ مانن اس کی اس کا جو اعراب ہے وہ تقدیری ہے پیچھے شروع میں لام جا رہا ہے ٹھیک ہے مانن مانند کیا تقدیری ہے لفظی نہیں ہے مانن اچھا تو مانن مانن جا رہے یہ ٹھیک ہے ہاں اچھا یہی آپ کا مسئلہ ہوا نا دیکھیں لما آنند اس میں لام جو ہے یہ جا رہا ہے مانن جو موجود ہے وہ کس لیے موجود ہے یعنی جڑ کی جگہ پر واقع ہے اور مفردین جب مقصور ہوگا تو یہ صفت بنے گا معنن کے لیے ترجمہ ہوگا کہ ایسے لفظ ایسے معنی کے لیے وجہ ہے جو معنی کیا ہوں مفرد ہوں نمبر دو مفرد رفع کی صورت میں ٹھیک ہے رفع کی صورت میں یہ کیا ہوگا صفت بنے گا کس کے لیے لفظ کے لیے لفظ الکلمت لفظ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے مفردن کلمہ ایک ایسا لفظ مفرد ہے پھر یوں ترجمہ ہو جائے گا کلمہ ایک ایسا لفظ مفرد ہے جو معنی کے لیے وضع ہو بس اس روپ میں ترجمہ یوں بنے گا الکلیمت کلمہ ایک ایسا لفظ مفرد ہے جو معنی کے لیے وضع ہے تیسری صورت مفردن نصب کے ساتھ نصب کی صورت میں یہ حال بنے گا مفردن حال بنے گا کس سے اس میں دو صورتیں ہیں یا تو بوزیا کی ضمیر سے حال بنے گا یا یہ ضمیر بنے گا کس سے مانن سے مانن کے لیے ٹھیک ہے نا مانن کے لیے حال اور حال آپ کو پتہ منسوب ہوتا ہے حال فی کے کے میرا تو مطابق ضروری نہیں ہے یہاں پر یہ نہ سوچیے گا مفردن حال بنے گا وزیا کی ضمیر سے یا حال بنے گا مانن سے ترجمہ کیا بنے گا کلمہ ایک ایسا لفظ ہے وزیا مانن جو معنی کے لیے وضع ہو اس حال میں کہ وہ معنی مفرد ہوں اس حال میں کہ وہ معنی مفرد ہوں تو تین سمجھ میں سمجھ میں مفرد دن ہوگا تو صفت بنے گا مانند سے ہوگا تو یہ حال بنے گا وزیا کی ضمیر سے یا مانند سے مفر دن ضمہ کے ساتھ ہوگا تو یہ صفت بنے گا لفظ کی تو یہ بتایا آپ کو کہ کلمہ کیا چیز ہوتی ہے الکلیمت اللفظ کلمہ وہ لفظ مفرد کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفردہ کے لیے وضع اب اس کی تین قسمیں اسم فیل اور حرف حرف اسم اور سب سے پہلے آپ کو ان تینوں کے درمیان وجہ حسر بتائی ہے ٹھیک ہے یا تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کوئی بھی کلمہ ٹھیک ہے اپنی ذات پر یعنی اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں اگر وہ دلالت کر رہا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے اس میں زمانہ پایا جائے گا یا نہیں اگر زمانہ پایا جاتا ہے تو وہ فعل ہے زمانہ نہیں پایا جاتا تو وہ کیا ہے اسم ہے کوئی بھی کلمہ جس کا کوئی معنی ہو با معنی لفظ ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو اس میں زمانہ بھی پایا جائے گا یا نہیں اگر زمانہ پایا جاتا ہے تو فعل ہے زمانہ نہیں پایا جاتا تو وہ کیا ہے اسم ہے اور ایسا کلمہ کا جس کی ذات کا کوئی معنی ہے ہی نہیں ہے تو وہ کیا بن جائے گا حرف ٹھیک تو یہ ہوگی اسم فیل اور حرف کی بات کہ اسم وہ کلمہ ہے یعنی جو ذاتی طور پر معنی پر دلالت بھی کرے لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے فیل وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرے لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے حرف وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں معنی پر دلالت ہی نہ کرے جب تک اس کے دوسرا نہ مل جائے پھر تاریخ بھی ہوگی اب تھوڑا سا آگے چلے جائیں ہم نے یہاں سے پڑھ لی وہ امن حضرت فی حراستی اقسام وہ تین اقسام پر مشتمل ہے اسم و فعل و حرف لانها اب وجہ حسر بدل مطلب، لانها اما اللہ تدلالا مانن فی نفسیہ اس لیے کہ کلمہ یا تو بالکل بھی دلالت نہیں کرے گا کسی اپنے ذاتی معنی پر اپنی ذات میں معنی پر وہ الحرف تو وہ حرف ہے جو اپنی ذات میں معنی پر دلالت ہی نہ کرے او تد اللہ تدلالا مانن فی نفسیہ یا اپنی ذات میں کسی معنی پر دلالت کرے گا وہ یک ترین معنی ہے بحضر عظمت اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو وہ اول فیال وہ فعل ہے اوتد اللہ مان فی نفسہ یا یعنی یہ کہ وہ کلمہ کسی معنی پر غلط بھی کرے گا اپنی ذات میں اختر مانا لیکن اس کا معنی جو ہے وہ کسی زمانے کے ساتھ نہیں وہ ہوگا تینوں زمانوں میں سے تو وہ اسم وہ ہے اب اسم کی تعریف کر رہے ہیں کلمہ تم ایسا کلمہ ہے جو دراز کرتا ہے کیسے معنی پر کچھ اپنی ذات میں پایا جاتا ہے لیکن غیر مختلف بحد اس طرح تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملے بغیر بڑھ الماضی والحال استقبال تینوں زمانوں کی تعریف کر دی کہ ماضی حال اور استقبال کا و علم جیسے رجل اور علم یہ کیا ہے یہ بھی اسم ہے اور علم یہ بھی کیا اسم ہے تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ ہی پایا جاتا اور ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کا کوئی معنی بھی ہے وہ علامت ہوا بسن کے علامت علامات بتاتے ہیں صحت کے اخبار ہو اس کے لیے اسے خبر دینا صحیح ٹھیک ہے یعنی یہ کیا ہو مسلم علیہ بن سکتا ہو مسلم بن سکتا نحن قائم اور اضافت ہو اضافت پائی جاتی ہو غلام زین لام تعریف اس پر داخل ہو جیسی اور رجل حرف جر داخل ہو جیسے بزیرن و تنوین اور تنوین اس میں آئی ہو جیسے زیرن وید کہہ دیں نحب زین و تسمیت والجمع تسمیہ جمع ہوگا تو وہ کیا ہوگا اسے ہی ہوگا ونہ تو کیا ہے صفت بن رہا ہو کسی کی تو اسم ہوگا اور تصغیر ہو اگر تصغیر کسی چیز میں پائی جاتی تو وہ بھی اسم ہوگا جانتے ہیں رج الن سر جیسے اور ندا اگر کسی بھی جگہ پر ہنسے ندا داخل ہے تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ کیا ہے اسم ہی ہوگا پین اللہ عادی خواص اس میں یہ سارے کے سارے اسم کے خواص ہیں امان الاخبار عن ہو ان يكون محكوما عليه لكونه فاعلا او مفعولا او مبتدا کہتے ہیں کہ الاخبار عنہ اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یقون کو علائی کہ اس پر کوئی نہ کوئی حکم لگایا گیا ہو بس لکھونی فائلن اور مفولن چاہے وہ کلام کے اندر فائل بن رہا ہو مفول بن رہا ہو مبتدا بن رہا ہو خبر ہو کوئی بھی صورت ہو لیکن یہ ہو کہ اس پر کوئی نہ کوئی حکم لگتا ہو الاخبار بھی کا یہ مطلب ہے اور سب اسمن پھر ہم نے آپ کو بتایا جی ہم نے یہ پڑھا کہ اسم کی وجہ تسمیہ کیا ہے اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں تو اس میں اختلاف ہے اور بصریین کا ٹھیک ہے بصری حضرات فرماتے ہیں کہ اسم کو اسم بصری حضرات فرماتے ہیں کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی دونوں قسموں پر یعنی حرف اور فیل پر کیا ہوتا ہے بلند ہوتا ہے اور اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں اور اس کی اصل کیا ہے سمون ہے سنیے بصریین اور کوفین کا اختلاف بصری حضرات فرماتے ہیں کہ اسم کی اسم اسم اصل اصل میں میں تھا تھا سم سم ون ون آخر سے گو کو ساخت کر دیا اور شروع میں اس کی جگہ پر حمزہ لے آئے تو بن گیا اسمن اور سم ون کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا لہٰذا اسم بھی بلند ہوتا ہے اپنی دونوں قسموں پر یعنی حرف پر اور فیل پر کیوں اس لیے کہ فیل جو ہوتا ہے اس وقت تک تام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ فائل نہ ملا لیا جائے اور حرف تو بالکل ہی محتاج ہوتا ہے واحد ایک قسم ایسی چیز ہے کہ جو کیا ہے کامل ہوتا ہے اور اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے تام ہوتا ہے لہٰذا یہ دونوں پر کیا ہے بلند ہے اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں یہ تو بسرا والے حضرات فرماتے ہیں جبکہ کوفین حضرات فرماتے ہیں کہ اسم اصل میں تھا وسم اسم اصل میں تھا وسمن تو شروع میں کیا ہے واؤ کو حمزہ سے بدل گیا تو بن گیا اسم اور یاد رکھیے گا کہ وسم کہتے ہیں علامت کو وسم کہتے ہیں علامت کو تو لہذا اسم بھی کیا ہے اپنے مدلول پر کیا ہوتا ہے اپنے مسمہ پر اپنے مدلول پر کیا ہوتا ہے علامت ہوتا ہے جس طرح کے رول نمبر چھ رول نمبر تین اگر بولا جائے تو یہ ایک ان کے جسم پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے جو جو نام ہے کسی بھی شخص کا اگر نام بولا جائے تو اس کا نام جیسے ہی سامنے آتا ہے تو اس انسان کے جسم کی طرف یعنی ذہن جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا ایک آدمی ہے تو جب بھی اسم نام بولا جاتا ہے تو وہ اس بندے پر علامت ہوتا ہے کہ وہ سمجھ آ جاتا ہے جب بھی وہ بولا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے آدمی سمجھ میں آتا ہے تو علامت ہوتا ہے نام اس پر لہٰذا اسم کو بھی اسم اس لیے کہتے ہیں یہ اپنے مجلول پر کیا ہوتا ہے علامت ہوتا ہے اب دیکھیے گا لیکن مصنف علیہ الرحمہ کے نزدیک بسرین کی رائے بڑی قوی تھی تو اسی کو لے لیا بسرین کی رائے کیا تھی بسرین کی رائے کے مطابق اس مسئلے میں کیا تھا چلے رول نمبر چھ بتا دیں ون ٹھیک ہے تم نے کیوں لکھا ہے رول نمبر بارہ اس کو دیکھو رول نمبر سات تو بسرین کے نزدیک اصل میں کیا تھا سم تھا تو وہی مسلک ان کے ہاں راجے ہے مصنف کے نزدیک بھی کہ سم اور اس کا مطلب کیا تھا بلند ہونا دیکھیے گا کہتے ہیں وہ یہ سما اسمن اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں یہ سمو بھی اعلیٰ قسیم یہ کہ یہ بلند ہوتا ہے اعلیٰ قسیم یہ اپنی دونوں قسیموں پر وسمن لکھا المانا نہ اس وجہ سے اسم اسم کو کہتے ہیں کہ کہ وسمن وہ علامت المانا مانا پر بس یہاں سے آگے پڑھوں گا نہیں لیکن خلاصہ بتا دیتا ہوں آگے ہے فیل فیل کی تعریف آپ کو بتائیے کہ فیل وہ کلمہ بھی اپنی زیادہ تر محنت پر زیادہ کرے کنوں زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اس کی علامات کیا ہیں حل اخبار ابھی ہی لاہم اس کے ذریعے سے تو خبر دینا ٹھیک ہو لیکن اس سے خبر دینا ٹھیک نہ ہو اس پر قد داخل ہو جائے سین داخل ہو صوفہ داخل ہو اچھا عروف جازمہ داخل ہو کسی بھی چیز کی کسی بھی کلمے کی کردار ہو تو وہ بھی فیل ہوگا ٹھیک اس طرح اس کا امر اور نہیں ہونا اچھا ضمائر بارزہ جو ہیں وہ بارش ضرب زرختا یہ صورت ان کے ساتھ ملا ہوا ہونا یہ بھی فیل کی علامت ہے تائے تانی ساکنہ ہو اچھا نون جو تاکید کیا نون سکیلا نون خفیفہ یہ اگر کہیں پر آ جائیں تو یہ بھی کیا ہوں گے فیل کی علامت ہوں گے کیونکہ یہ سن کے ساتھ نہیں آتے کہتے ہیں پھر کو کیوں کہتے ہیں ہیں کہتے کو فیل اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں مصدر کو کیا کہتے تھے فیل کہتے تھے مصدر کو فیل کہتے تھے مصدر کیا ہوتا ہے ازر مارنا تو انسان جو بھی اصل میں کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے تو وہ اصل میں مصدر ہی کرتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ ضرب تو ہو میں نے اس کو مارا تو اب اس میں اصل جو کام کیا گیا وہ ضرب ہے وہ مصدر ہی ہے تو اصل میں مصدر کو ہی کیا کہتے تھے فیل کہتے تھے تو پھر کیا ہے اصل کی وجہ سے نقل کو بھی وہی نام دے دیا گیا باپ والا نام بیٹے کو بھی دے دیا گیا ٹھیک وہ حد الحرف حرف کی تعریف کی ایک حرف و کلمہ ہے کہ جو کیا ہے اپنی ذات میں معنی پر ضالت ہی نہیں کرتا بلکہ کسی اور کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے تو معنی پر ضالت کرتا ہے جیسے من ہے من کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن جب یہ کلام کے اندر واقع ہوگا جیسے کوئی کہ صرف تمام القوفہ پھر من کا معنی سمجھ میں آئے گا کہ یہ ابتدا کے لیے پھر سوال ہوتا ہے کہ بھائی حرف تو جب اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں اپنے معنی پر ہی ضالت نہیں کر رہا اس کا کلام میں فائدہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ جس کے بہت سارے فائدے ہیں دو جملوں کے درمیان دو اسم کے درمیان دو فعلوں کے درمیان کیا کرتا ہے ربط کا فائدہ دیتا ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ اور کچھ فوائد ہم انشاءاللہ شاء اللہ آخر میں ذکر کریں گے ٹھیک اس کے بیچ میں آپ کو حرف کی علامات بھی بتائیے کہ نہ اس کے دلی سے خبر دینا ٹھیک ہو اور نہ اس کے ساتھ خبر دینا ٹھیک ہو اور یہ کہ اس کے اندر اسم اور پھیل والی علامات نہ پائی جائیں اور بالکل آخر میں آپ کو حرف کی وجہ سے یہ بتائیے کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں اس لیے حرف کیا ہے کنارے میں اور ایک طرف میں واقع ہوتا ہے لہٰذا اس کو بھی حرف کہہ دیتے ہیں اور پھر سوال ہوا کہ کبھی کبھی تو یہ درمیان میں واقع ہوتا ہے تو پھر کیوں آپ نے کیا یہ طرف میں کہتے ہیں ہمارا مقصود یہ ہے کہ اس کی ذات مقصود ہوتی ہی نہیں ہے جس طرح کے مسند علیہ اور مسند کی ہوتی ہے لہذا حرف اور حرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بالکل الگ تھلگ واقع ہوتا ہے امید ہے انشاءاللہ کچھ کچھ آپ کے کانوں میں مزید بھی بات پڑ گئی ہوگی اور کل انشاءاللہ شاء آپ اچھے سے یاد کر کے آئیں گے پھر بھی کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کہا کیا پوچھنے کا پھر پوچھیں میں اب دوبارہ سے شروع سے دوبارہ پڑھا سکتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہیں پڑھیں تھوڑا تھوڑا پڑھیں آپ لیکن سمجھ کے پڑھیں پورا سال بھی اگر یہ کلمہ والی بحث میں گزر جاتا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا میں یہ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے پڑھا ہے سمجھ کے تو پڑھا ہے نا اگر آپ پوری کتاب دو دن میں ختم کر لیں تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی جبکہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے ٹھیک اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے علم میں عمل میں جان مال عمر میں برکت عطا فرمائیں سب کو مسلم دین پر استقامت نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ آسانیاں مقدر فرمائیں مشکلات کو دور فرمائیں رکاوٹوں کو دور فرمائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ